چپل اتارنے سے پہلے دروازہ کھولنے سے پہلے کوئی بھی چیز رکھنے سے پہلے تالا کھولنے سے پہلے پانی پینے سے پہلے کوئی بھی چیز اٹھانے سے پہلے پڑھنے پڑھانے سے پہلے کام بچھانے سے پہلے کھانا کھانے سے پہلے لگانے سے پہلے نیت کرنے کے ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جو بھی اہم کام بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے